اسلام کا پہلا پہلا کون ہے مردوں میں ابو بکر علی اسڈیک اور خواتین سے خجہ کھولید کی بیٹی اور دو الفاظ سے علی بن ابی طالب